ملائکہ کو آمان کی جان این وہی لے کر اپنی جن بندوہے پر چاہے اتارتا ہے کہ ڈرسنا کہ میرے سوا کسی کی بندگ ناؤ تو مجھ سے ڈرو